ابو جوہیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما ان سے مشابہت رکھتے تھے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار سات سو ستتر یہ حدیث صحیح ہے